اللہ تعالیٰ فرمان دے دین ہے ساگمبر والا سالتا ہوں اگر تو ان آگے سوال کریں کہ من خدا کا سماوات والا کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا اللہ سارے مشرقے کہ اللہ نے بنایا پھر یہاں کو پوچھو کہ میں جو سے در ریاح مشرن بہ نج دہ رحمت ہی کہ بارش برسان والیاں ہوا یہ کون بھیجتا لجکول اللہ کہیں گے اللہ ہی دیں میں جی نہ پوچھو کہ سورج اور چند بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منگے سن نہ خدا دے منکر نہ ندیاں منکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتی کہلاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں پھر بھی کافر سے مچھل کے آ نبیاں دا کلمہ بھی پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلید اللہ اور حضرت ابراہیم اللہ صلاح السلام, علیہ السلام یہودوں نشارہ دے دی اور غیر بھی اللہ کا نبی سمجھ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر سن مشرق سن جس وقت کہ جس وقت یہ کی کرتے ہیں کہ ہاضا اے صدقہ بھی اللہ کی جنہوں اپنا خدا مالک اور خالق سمجھ چاہیے ایک اس کو علاوہ صدقہ ہوں سی کہتے سن ہزار نے چھوڑا نا یہ کون آتا ہے جہے اللہ تبارک و تعالی کے نال ابھی ہور بھی بنائے لاچ پہ نام ہے اے اجا پہ نام ہے اے فلاوے بزرگ کے نام ہے اے بزرگ کے پر اس وقت معلوم ہوں کہ یہ خدا نوج نہیں منگے جن نبی منوا نبی تو پہلی بات یہ دستے ہیں کہ لا اللہ کے سوا کوئی پوجا ہے کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی چبیاں بیڑیاں تارن والا نہیں کوئی مصیبت بھی مصیبت رفا کرنے والا نہیں اس وقت آ کے یہ غلطی کے چلے جاتے سن کہ خدا بھی ہے لیکن خدا دے بنائے بزرگ بھی کر سکتے ہیں شرک سی یہ شرک نہیں سی کہ خدا نے وہ منگے نا بلکہ خدا کا درخت کا یہ بڑا احترام بڑی عزت کر اج کے وقت بھی جس طرح ابھی کہ لگتا ہے اللہ لبیک لبیک لا شریکہ دا کا لبیک یہ بھی یہ تلبیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حج کے وقت سواد کرتے ہیں حج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لبیک اے اللہ اسی تیرے کر دی واسطے حاضر ہے اللہ ہوا لگتا ہے اللہ کی حضرت وہ پھر میں بھی کہتے لا شریق کا لاکہ ہے ہے کوئی شریک نہیں ابھی حاضر یہ جا کہتے سن تیرا کوئی شریک نہیں یہ آتے سن جس طرح تو ہے نا اس طرح کا اور کوئی شرکان ساری غلطی اس بات سے لگتی وہ امتیاز یہ نہیں کرتے کہ توحید کا اللہ کی طرح کا کوئی نہیں یہ کہ اللہ کے کام اللہ کے عبادت بھی شامل اللہ کا بنایا بھی کوئی ایک تو ہے نا جس طرح اللہ اپنے آپ اس طرح کا کوئی اور اللہ جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو جو کسی کا موزاج نہ ہو جس کی باپ نہ ہوئے جس کی اولاد نہ ہو ایسا خدا بھی آدھے سن ایسا شریف تیرا کوئی لیکن شریکن دم لے تو ماں منس لیکن تیرے ہی بنائے ہوئے تیرے ہی پیدا کیتے ہوئے تیرے ہی اختیارات دیتے ایسے تو بے شمار بنائے ایسی انہوں کا شک انہوں خدا سمجھ کے کوئی بھی نہیں پکار کی سمجھ قرآن مجید جی کو پوچھا جاتا کہ تھی پھر اگر خدا کے مقابلے سے اور کوئی خدا نہیں تھی یہ جڑے بنا یہ نے کہتے سن ہاؤ لائے شفا اللہ کوئی خدا نہیں دوسرا کہ اللہ کے پاس سفارش کرنے والے نیک کہ خدا ساری منگا نہیں اور یہاں بزرگوں کی موڑتا نہیں یہ گل نہیں تعالیٰ سالہ کوئی جبر کر کے چیز نہیں منوا اس طرح کے جڑے سفارشی بنائے یہ والے دن سفارش کرنی پیسہ بخشے یہاں کے نام کا سدکا اس کم کرنے ہیں دھیان دینا نا تھی بھی کہتے ہو کہ بندہ فوج ہو جائے کہ وہ نام کا صدقہ کریے تے کریے اجر اللہ یہ گئے اسی طرح اسی بھی بزرگوں کہتے ہیں اس طرح نہیں بزرگوں کہتے بزرگوں صدقہ اس گل واسطے دیتے ہیں کہ یہ ساری سفارش کرنا جہے مکے کے لوگوں کا سے ہو کر آنا ہے دوجا کہنا نو بھی اس مقام سے پہنچایا ہے مشہور بات بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آگے کہہ ہے کہ مولوی صاحب میں بریلیا کی مسجد جمع پڑے اتے مولوی عمر اکھروی نے جمع پڑھایا نے کہا جاؤ باپیوں نے جا کے پوچھو بڑا دعوی کرتے ہیں کہ ایسی مننے آپ بخاری مننے مسلم مننے لیکن یہ جھوٹ بولتے کوئی حدیث نہیں بابی مان بخاری آمدی ہے کہ نبی سلام جس سال میں راجی رات آسمان پہ گئے ختمے آسمان السلام دا پیر چلک گیا ڈگے پھر رہا ہی وقت کون کام آیا کہ حضرت پیرانے پیر اتنے پہنچے من دے کے نبی السلام نو کھڑا کر موجود بھی ہے سن کے نہیں سن پانچ سو سات چھ سو سات ندی تو بعد پیدا ہوئے نے سن ابدل اس طرح کے گلا بنا بنا کے انہوں نے ندی رسا سلام کے آسمان سے نہیں جا سکتے انہوں سے ڈگ پہنا سی پر پیرانے نے پیر نے پہنچایا غیر اللہ نو کوئی ایسا مقام دے نبی رات کچھ نام نبی سن اللہ تعالی تعالیٰ فرمانے سبحان اللہ جی اثرات اپنے نقصان سے کمزوریاں تو پا کے خدا بھی لا وہ کوئی کم مشکل نہیں اور میں وہ گیا سی محمد رسیدہ تلنگ رات آسمان سمان پیرانے نو کون لے گیا سی آسمان کون پوچھے گا جا مسئلہ بیان کرے کہتے ہیں یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں یہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں اختلاف وہ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ بنایا کہ وہ بھی نفع نقصان پہنچا سکتے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی مجلسہ میں جی کہ نبی کا مقام چھوٹا بلی کا مقام بڑا یعنی یہ لوگ شریعت محمدی کے منن والے یہاں ہی سارا فکر ملک کے اندر کس طرح گلی کا مقام بڑا ہے کہندے نے حضرت موسا علیہ سلاق السلام کیا سی کہ نہ علم کسن واسطے خزر علیہ السلام دے کو خزر وڈا ہوا کہ موسا وڈا ہوا موسا نبی اگر خزر بنی یہ بھی جھوٹ خزر علیہ سلاق السلام نبی سن وڈی نبی ولی کیا آپ ہی ہوں ہر نبی اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہوں کہ نبی بنتا یہ نہیں موسا علیہ السلام سے ولی نہیں سن صرف نبی سن ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ولی سے بے سمال نبی کا مقام ودایت کا بھی ہے نبوت کا بھی ہے انہوں نے لازما نے عوام ذہن لکھے پایا کہ نبی ودیل اللہ کا لال نبی کی ولایت عام لوگوں کی ولایت نالوں جڑے نبی نہیں آزاد کرتے آ گئے وہ ولی ہے نبی تو حضرت فضر اللہ سباب سبام کو پوچھا گیا کہ یہ کام جڑے تصا کیتے ہیں ایک بچہ قتل کیتا ہے ایک کشتی توڑ دیتی ہے ایک مزدوری کر کے دیوار بنا کے مزدوری نہیں رہی کیوں یہ انہوں نے فرمایا ماں فال تو ہوا نامری میں اپنی مرضی نال نہیں پیتا من اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے وہی کی وہی ولی سے ہوگی نبی سے بھائی انہوں میں سے نبوت کا مقام ہی وہ نہیں رہن دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب حرکت نہ کرو اللہ درجے کا مقام الزام انہوں نے جہے نبیا کا مقام سب نو بلند بیان کرنے والے کہ نبیا کے گستاخ نبی و تو غائب خیال نہیں یہ گسلا بھی ہے کوئی انہوں نے جھوٹے خط میں بنا یہ کہنے والا کہ گسلا بھی کرے پھر جی نبی کی عزت ہوتی ہے کب ہے نا نبی کی خدا ہے پھر عزت ہوتی ہے نبی کی غائب ہے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ سمان دے گئے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ہوئے نا لا لاب الغیبہ میں غائب نہیں جانتا خود خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا جانتا ہے کہ انہوں آپ کبو میں غائب نہیں جانتا آپ نے فرمایا لاؤ پوری کو الغیبہ جی میں غائب جانتا ہوں تو جہیا تکلیف منو نبوت ملن کے بعد جا پہلے آئی نے نا میں انہوں کا بندوبست پہلے ہی کر لینا لو کن تو ہاں لبڑ غائبہ لگ سکس تو ملن خیرے وما مچھا یسو منو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی تھان گیا نقصان ہوگا فلانی تھان گیا نبی سلام خود فرمان کہ میں سائب جانتا ہوگا تو تکلیف والے رستے ہی نہ پہنتا نبی ری سلام مکیوں صاحب گئے آپ پتا سی کہ صاحب والے لوگ سے مکے نال بھی زیادہ ظالم ہیں یہ پتا ہوں کبھی نہ جاتے محمد کوئی اللہ کا حکم سے نہیں تھی کہ ضرور صاحب جاؤں لیکن سائس والے لوگوں نے کی کیا تین سن بار سن اس عمر ایک نے آخیا میں تیرے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نبی ہے کہ منو کی پتا تو ہے کہ نہیں کہ منو کی پتا میں نہ نبی کہنا کہ نہ یہ کہنا تو نہیں نبی کچھ بھی نہیں کہنا ایک نے کیا کہ جی میں چلو نبی کہ تو ہوں ہی نہ تو میں جو بڑا گناہ گار سے چھٹایا ہو یہ ساریا گلا انہوں نے محمد رسول اللہ ٹالن واسطے اگر دیانتدار ہوں گے کہ یہ کہ ٹائپ کے نوجوان گنڈے بلا کے انہوں نے کیا کہ شخص نو پتھر مار مار کے کر دیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا تو آپ فرما جان کہ میں غیر جانتا تھا تو میں بلائیاں اکٹھیا کر لیتا کہ کوئی تکلیف نہ پاؤں حالانکہ نبی ولی کوئی غیر نہیں تھا اور نبی نے جڑے ولی انہوں کے پیروں کی خاص ہوتے ہیں کوئی اللہ کا ولی خدا کے نبی کا مقابلہ نہیں کرتا تھی خدا کے نبی کا کہتے ہو کہ ولی کا درجہ ہی الگ ہے نبی الگ کسی سیاسی رسول کا درجہ بھی باہر جان والا بنی نہیں پاتا حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت نو بعد جان والا کوئی عالم کوئی محدث کوئی وزیر پا سکتا تو عبد اللہ مبارک نے کیا کہ پیغمبر سے سیاسی کا کرنا نہ کوئی عالم پا سکتا ہے کرواؤ نہ منگے ہوئے منتے ہونا خب زمانے بھی ایک آدمی مسلمان ہو ہے آپ کو نماز روزے کی تعلیم سکھ کے کہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول میرا وزن بہت دور میں ہر سال آ نہیں سکتا کہ ہوں سلام علیکم زندگی ہوئی کہ پھر اللہ ملاقات کرا اس کے جو جا کے واپس آیا آپ نے پوچھا اللہ کے بندے کدھر آیا کیا یار اللہ ایک گل یاد آ گئی میں چاہنا کہ تے کو مسئلہ پوچھ لا آپ نے فرمایا پوچھ کہ یا پوچھولہ ساڈے اس علاقے میں ایک میلہ لگتا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑی آتی اتے جانور بھی آ کے وکتے ہیں اتے خرید و فروخت بھی بڑی ہوں جس طرح منڈی لگتی ہے منڈی اگے چلنا ہر سال اس منڈی سے جانا ہوں منو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو گیا خورے اتنے جانا جائز بھی ہے کہ نہیں میں تے کو پوچھنا آیا کہ میں اتنے جا کہ نہ جا علیہ السلام نے فرمایا شریف بنایا سفارشی سمجھ سمجھتے ہیں نا کہ تھی کتنی پیت ہو جی کوئی ہے رجیش کبھی نا کہ میں تو کسی کی پیت نہیں پھر قیامت کہمت دن دن تو بخشیا ہی جائے کسی بزرگ کی پیت بنایا نجات نہیں نجات خدا خدا کے رسول خدا کی کتاب کا انکار کرا نہیں یہاں بزرگوں کا سو دفعہ تھی انکار کرو کہ یہاں حج پروار نہیں منتا یہ اسلام کا کیتا ہے اتنے ابھی سب کچھ کر کے اپنے ایمان کی دلیل ہے دیا جی خدا کو بھی مننے ہاں خدا ہی پیدا کرنے والا ہے مشکل کے وقت جڑیاں پڑی یہ اللہ سارا فرما نے یہاں کو پوچھو نہ مشرقین کو کرو کہ امن جیب کر رہا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی دنیا کے سارے وسیلے کو نہ امید ہو جائے ہوں کوئی میرا اللہ کے سوا کل کھول نہیں جنہوں کا یہ عقیدہ ہوئے کہ نبی کا سلام سانو ایسے ہیں نو ویستے ہیں یہ پیر جماعت صاحب ایک صاحبزادہ سی مولوی محمد حسین پڑے ہیں وہ میری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا میں کہ تھی بیٹھے ہوں نبی سلام سڈیا گلوں بھی سنتے ہیں کہ نبی کا سلام سان دو ویستے بھی جس شخص کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ جس وقت میں تکلیف بچ مسکرا میں اگر پکارا تو نبی کا سلام غائب رائبدان نے آگر ناظر نے اس طرح کے مسئلے انہوں بنائے بنایا اللہ تعالیٰ فرما نے انہوں کو پوچھو جس وقت دنیا کا کوئی سہارا انسان کے دماغ رہے کہ یہ بھی اس مقام اسے پہنچ جاتے ہیں نا مکے کے مشرق سے پہنچتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے بیڑی دریا بھی سمندر بھی جگتی تھی نا طوفان آ جاتا سی بے شمار کہ سمجھتے سن کہ اتنے نہ کوئی دے سکتا بزرگ نہ ساری کوئی سن سکتا اتنے وہاں کا کام وہ تو دے ہی یہ آدھے پر غیر جتنے وہ سنتے ہیں یہاں وہ چنگے کیوں کہ جس وقت مکہ فتح ہوا مکے کے بڑے بڑے مشرق نسے کہ ہوں جس محمد نال اکی سال تک جنگ لڑی گئی ہوں وہ بادشاہی بادشاہ ہو گئی نسو گلام بن کے نہیں رہنا وہ نسل والے بیڑی بھی سوار ہوئے یمن کی طرف گئے ایک طوفان آ ایسا طوفان آیا انہوں یقین ہو گیا کہ اس طوفان کو بچ نہیں سکتے اور یہ یقین ہو گیا کہ خدا کے سوا سے بچا بھی کوئی یہ دھیان دینا سارے بزرگ نے باری مری دے سب یہ سارے مسئلے خدا کے کی شریعت مطابق کھانے کوئی مسئلہ نہیں تو انہوں نے کیا سارے نے کہ ہر طوفان جس طرح آ گیا اللہ لا شریف آسمان وا لڑائی تھی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم وہ جی وہ یہ کہ سن کے سوا کوئی نہیں جی تکلیف کو بچا سکتا وہ پکارا ایسی آدھے سن نہیں بزرگ بچا سکتے ہیں فلانا بچا سکتا ہے واسطے مشکل ہی کو نہیں بچا اچھی یہ کہتے ہیں آج انہوں نے کیوں نہیں پکار دے کہ ابو جاپ کے لڑکے نے کیا سی کہ ساری عمر انہوں نے لڑتے رہے اج انہوں نے کیا لگے آسمان والے کو پکار عمر کیوں نہیں پکار دے لاس کیوں نہیں پکار اس نے کیا کہ تو جے بچہ ہے تمہیں سمجھ نہیں اے ہو جائے وقت کے آسمان والے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا اس نے کیا افسوس ساری عمر ہی بن دکھا کے بھی چندرے مار کھڑے سن کہ اگر حملہ کرنے والے غالب آمن کہیں نہ جی بےزتی نہ کر جس ویسے مکہ فضا ہو گیا ان عورتوں نے اس علاقے کا اس ہاتھے کا دروازہ کھولیا گیا کہ انہوں نے کیا گیا کہ چلو بیت اللہ میں محمد الرسیبہ سدم اتنے واضح کرنے والے ساریاں عورتیں نوجوان خوبصورت وہ عورتیں جنہوں نے پیر سے ہاتھ سے کبھی میل نہیں کی اس کو نکل گیا نا دیورات کپڑے جوانی گلڈنگ سب کچھ موجود لیکن نبی علیہ السلام سلام دے سے آپا جاؤ بازار میں فوج کھڑی تھی یہاں نے اس ہاتھے بچوں نکل گیا نے یہاں نے نظر اپنی قدم سے پا کسی عورت کی طرف نہیں دیکھی وہ ہوئی ابو جال کی نو فکرما کی بیوی یہ آ ہے خلاف بھی کرتے رہے انو کا دوں کل جا کل اب کا ہا و جا دوں آدہ کا ہا دے ہا سا وا کھا دے جا دوں ابھی یہ سمجھتے تھا کہ فتح پاؤن والی فوج جس وقت کسی شہر داخل سکتی ہے کا مال بھی جڑتی انہوں کی نوجوان عورتوں کی عزت بھی جڑتی انہوں نے سارے وال ویٹے ہی نہیں کہ فرشتے نے اچھی تو ساری عمر یہاں غلطی انہوں نے سمجھا کہ سمجھ نہیں سکتے وہ بھی مسلمان ہو نبی علیہ السلام نے واض کیا واض بھی جس نے کیا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد کبھی شرک نہ کرا کبھی جنا نہیں کرا کبھی بت نہیں پوچھا لیکن اللہ کے رسول ایک منو اجازت دے کہ میرا خان وکرما انہوں میرے نال بڑی محبت لیکن ہوں وہ ظالم جان اپنی بچان واسطے سانو ایک چل میں اگر انہوں کم آنا اسلام لیا تو بھی اسلام لیا اگر تھی وہ جان کی معافی دیو میں انہوں لیا نہیں ہے یمن کی جان اسلام نے فرمایا اسلام کا دروازہ واسطے خدا ابو جان کی آواز واسطے نہیں خدا کسی واسطے اسلام کا دروازہ نہیں تھا جو تو چاہے مسلمان ہو گئے تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ لوگ بزرگ بھی بہت ہیں مصیبت کا وہ ایسا مقام آتے سن کہ کئی جگہ سے اٹھتے تھے اللہ ہی مشکل حل کرتا ہے دوسرا بھی کو حل کر سکتا ہے اس واسطے وہ مشکل کے وقت میں وہ دہلا شریف نو پکار اور یہ مشکل کے وقت میں کیا دے عبد الحق بیڑی تک دریا بیڑی ڈبل لگے تو عبد الحق کوئی پی لینا نہ انہوں پکارتے ہیں کہ عبد الحق بیڑی تک بیٹیاں کون دو تا اللہ اللہ دورہ کرما جو مکے والے جس وقت سارے اسباب ختم ہو جان کوئی تے دماغ میں ایسا وسیلا نہ رہے کہ فلاں پکارا گے تو سن رہے گا فلاں سن رہے گا فلاں باقی رہے اس وقت خدا کی کسی مزافت متعلق ذرا برابر وہم نہ کرو کہ وہ شخص نو نہ منیا تو کوئی نقصان نہ پہنچے کئی جی ہے نتیسان بھی کیا میرے جی بزرگوں کی قبر تو دیوے نہیں چکنے چاہیے کہ نہ وہ توڑنے چاہیے بزرگوں کو اللہ بگڑ کے کوئی ساتھ نقصان ہی نہ پہنچا دے اللہ کے رسول نے جن یہ مکان حج کروائی والا جس دن مکہ فتح سب جو گئے بس اللہ کے اندر رکھے ہوئے سارے عرب کے تین سو سٹھ نے زیادہ مقدس سمجھے جانے سن کہ سر دلہا بھی کر رہے ہیں نبی رائے سلام نے ایک ایک نو کٹ کے ہتھوڑے نال توڑ کے ریگا رہنا کر کسی مسلمان کے دل کے یہ نہیں ہوا کہ سانو کہ یہ نقصان ہی نہ پہنچے اچھی یہ نقصان پہنچا رہے ہیں کہ یہ وحم موجود ہے نا کہ یہاں بزرگوں کی کرے بات آ جائے ریت سی وہ اٹھ لڑکے ہوئے ستے اٹھے ہی بن گئے پیدا ہوا سی سال چھ مہینے دو مہینے کے بعد ہر دوتے سن کہ اس رجیت بھی ہے کہ ایک چلے بچہ یہ رہتا کہ اس نے قبر تو فلانی صاحب جیوے بچ چکے فلانی صاحب بزرگ سی گوشت چکے ایسی کبھی اللہ نے اس نے اس کی بیوی اور بہت ہوگی دوسری بیوی آئی پتھر بھی جیتے تھی ہمیں جیتے پھر خدا راضی ہوگی کوئی غرم نہ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی تکلیف پہنچا سکے ہاں اللہ تعالیٰ فرماندے نے جہے بزرگوں وہ پوچھتے ہیں انہوں بزرگوں کے متعلق تھی بد کلامی نہ کوئی کرو کیوں وہ تے سچے خدا کے خلاف بد کلامی کر اس واسطے روکیا اس گل نہیں روکیا کہ انہوں بزرگوں کے خلاف بد کلامی کرو گے تو بزرگ ناراض ہو کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے یہ آخیا انہوں نے سہروکار نے جڑے وہ بدلے بھی جا کے تھی جھوٹے نابجا نو برا کرو گے تے سچے خدا کو برا کہ اس واسطے روک دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سمجھ نہیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شاخ نظامہ الحمد للہ الحمد اللہ